Welcome to lecture number twenty eight of course on business mathematics and statistics virtual university government of Pakistan students پچھلے لیکچر میں ہم نے میئرز آف سینٹرل ٹینڈنسی اور میئرس آف ڈسپرشن دونوں کے بارے میں تفصیل سے بات کی پھر میئرس آف ڈسپرشن پہ ہم نے فوکس کیا تھا اور ڈفرنٹ ٹائپس آف ڈسٹریبیوشنس خاص طور پہ skewed to the left skewed to the right box graph کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے باکس وسکر گراف اور کس طرح سے وہ ڈفرینٹ ڈسٹریبیوشنس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے انٹرکوٹائل ڈیویشنس کیسے ورک آؤٹ کی جاتی ہیں ان کی ایگزامپلس بھی ہم نے دیکھی تو very wide range of topics was covered اس لیکچر میں ہم میئرس آف ڈسپرشن پہ فردر بات کر رہے ہیں اور اس ٹاپک کو اس لیکچر میں کلوز کر رہے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم ہم ایک نیا ٹاپک بھی آج شروع کر رہے ہیں جسے کو ریلیشن کہا جاتا ہے اور جسے میں آپ کو یاد ہوگا بڑی ڈیٹیل سے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ ویریبلس کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے اس ریلیشن شپ کو گرافیکل شکل میں ڈیولپ کیا جاتا ہے اور وہ ایکویشنز کیسے ڈرائیو کی جاتی ہیں تو یہ ٹاپکس ہم کور کر رہے ہیں ان دا نیکسٹ لیکچرس اور آج ہمارا فوکس ہوگا کہ کو ریلیشن پہ انیشل بات کی جائے اور کچھ تفصیلات جو ابھی ہم نے کور نہیں کی میئرس آف ڈسپرشن ریلیٹڈ ان کو آج ہم پہلے کمپلیٹ کرنے تو آئیے سلائیڈز کی طرف چلیں ریمائنڈر کہ ماڈیول سکس میں کیا کچھ ہے لیکچر ٹوینٹی ایٹ یعنی آج کا lecture twenty nine next lecture کو ریلیشن پہ ہے پھر دو لیکچر لائن فٹنگ پہ ہیں اور دو lecture time series and exponential smoothing یہ سارا کوریلیشن کا ایریا ہی ہے بیسیکلی کہ ریگریشن انالیسس کیسے کیا جاتا ہے تو یہ سکس لیکچرز ماڈیول سکس کے ریگریشن انالیسس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں آج کا میں آلریڈی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ہم میجرز آف ڈسپرشن ڈسکس کریں گے اور کوریلیشن کو میں انٹروڈیوس کرواؤں گا آئیے ایک میئر جو بڑا امپورٹنٹ ہے ویریئنس اس کو ڈسکس کریں کہ ویریئنس بیسیکلی کیا ہے یہ فارمولا دیکھے وغیرہ یہ ڈسکس کریں ویرینس ہوتا کیا جب آپ ایک ڈسٹریبیوشن ورک آؤٹ کرتے ہیں اور اس کا مین نکال لیتے ہیں تو آل ویلیوز اس مین کے ساتھ کیسے ریلیٹ کر رہی ہیں اس ڈسٹریبیوشن میں کس جگہ پہ آ رہی ہیں اور اگر یہ ڈسٹریبیوشن ریلیٹو فریکوینسی کی ہے تو اس قسم کی جو ڈسپرشن آف ڈیٹا ہے اس کو ایک ریلیشن شپ کے ساتھ اسیس کیا جاتا ہے اور وہ ریلیشن شپ کیا ہے کہ actual observation value minus the mean جو ویلو نکلتی ہے یہ ڈیویشن ہوئی آبزرویشن کی تو اس کو اسکویئر جب کر دیا جاتا ہے اس کا اسکویئر کر کے اور اس کو نمبر آف آبزرویشن پہ جب ڈیوائڈ کرتے ہیں اور تو یہ ویریئنس کہلاتا یعنی آپ نے کیسے ڈیٹا ویری کر رہا ہے ان ریلیشن ٹو مین اس کا ایک میئر نکالا پھر ویرینس کو جب آپ اس کا اسکوئر روٹ لیتے ہیں تو جو ویلو نکلتی ہے اس کو اسٹینڈرڈ ڈیویشن کہا جاتا تو یہ standard deviation and variance basically dispersion کو اسٹڈی کرنے کا ایک ہی طریقہ یہ بہت اہم کیلکولیشنس ہوتی ہیں اور اس کی بڑی سگنیفیکینس اس کو ہم جب اسپیسیفک ڈسٹریبیوشن اسٹڈی کریں گے تو ہمیں کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کتنے امپورٹینٹ کانسیپٹس ہیں so let's go back to the slide کہ variance important measure of variation shows variation about the mean اب یہاں پہ دو باتیں کی جا رہی ہیں پاپولیشن کا علیحدہ اور ذرا نوٹ کیجیے کہ یہ رو اسکوئر یا سگما اسکوئر یہ سگما جو ہے اسکوئر کو کہا جائے گا ویریئنس اور سگما کو کہا جائے گا اسٹینڈرڈ ایویشن تو اس کا فارمولا آپ کے سامنے ہے کہ ایکس کی ویلو سے جو پاپولیشن کا مین ہے اور اس کا سمبل آپ نے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ میو کا سمبل استعمال کیا جا رہا ہے تو ہر ویلو کو اس مین سے جب سبٹریکٹ کیا جائے گا اور اس سم اس اس کا اسکوئر جب کیا جائے گا اور ان اسکوئرس کے سم کو ٹوٹل نمبر آف ریڈنگس پہ جو پاپولیشن میں ہیں اس پہ جب ہم ڈیوائڈ کریں گے تو یہ پاپولیشن کی ویریئنٹس نکل آئے گی اور پھر سیمپل کی بھی ایگزیکٹلی exactly یہی طریقہ ہے کیلکولیشن کا ود ون ڈفرینس اور وہ ڈفرینس کیا ہے کہ آپ نوٹ کریں کہ نیومریٹر میں این مائنس ون دیا ہوا ہے ناٹ این تو اس کی کیا وجہ یعنی جب پاپولیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو پھر تو ٹوٹل نمبر اور جب سیمپل کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ این مائنس ون کیا تو اس کی سگنیفیکینس کیا بنتی ہے کہ اگر لیٹ سے سیمپل تھا ففٹی تو آپ نے ففٹی کے بجائے فورٹی نائن آپ کے پاس نیومریٹر میں آ گیا تو اگر آپ ایسٹیمیٹ ففٹی پہ کرتے تو ایک خاص ویلیو آتی سیمپل کی لیکن جنرلی یہ دیکھا گیا ہے کہ samples do not truly represent the or اور deviation آف دا پاپولیشن اور کچھ کریکشن کرنی پڑتی ہے اور بائی ایکسپیرئنس اس نتیجے پہ پہنچا گیا کہ این مائنس ون جس کو ڈگری آف فریڈم بی کہا جاتا ہے کا استعمال کرنا ضروری ہے یعنی ٹوٹل نمبر سے ایک مائنس کریں اور اس سے جو ایسٹیمیٹ آئے گا that will be a better estimate than using n تو یہ آپ کو آپ کا پہلا تار آف کے ساتھ پاپولیشن کا ویریئنس ڈیوائڈیڈ بائی این یعنی اسکوائر آف ڈیویشنس کا سم کر کے این پہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو ویریئنس اس کا جب انڈر روٹ لیں گے تو وہ آبیسلی اسٹینڈرڈ ڈیویشن آ جائے گی چونکہ ہم نے اس کا اس کو ایکسپلین ہی ایسے کر رہے ہیں کہ یہ ویریئنٹس کا سمبل ہی آپ نے دیکھا کہ یہ سگما اسکوئر دکھایا گیا اور دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ ایس استعمال کیا جا رہا سیمپل کے لیے یعنی please note small s sample کے لیے ایس اسکوئر یعنی ویریئنٹس آف دا سیمپل اور ادھر sigma square variance of the population تو آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلیں اب اسٹینڈرڈ ایویشن یعنی وہی اسینشلی وہی سلائڈ ہے یعنی فرق اس میں صرف اتنا ہے کہ اب آپ نے دیکھا کہ بجائے سگما اسکوئر کے اب ہم سگما لکھ رہے ہیں اور انڈر روٹ کہہ رہے ہیں sum of square of deviation x i minus mu that is the mean اس کا اسکوائر پھر سم کیا جا رہا ہے پھر این پہ ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے اور وہ ویلو جو آ رہی ہے اس کا اسکوائر روٹ لیا جا رہا ہے اور سملرلی آپ سیمپل کے لیے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ ویریئنس کا جو فارمولا تھا ایکسپریشن تھا اس کا اسکوائر روٹ یہاں لیا گیا اور وہی آبزرویشن کے سیمپل میں n n by minus one اور پاپولیشن میں این کا استعمال کرنا اب سیمپل اسٹینڈرڈ ایویشن یہاں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دی جا رہی ہے فارمولا بتایا گیا اور پھر پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ for the sample use n minus one in the denominator اور یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ این کی ویلو جو تھی یعنی ٹوٹل نمبر آف ریڈنگس آٹھ ہے از اکول ٹو ایٹ اور مین دیا ہوا سکسٹین تو اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ ہر ویلو سے مین کو نکال رہے ہیں یعنی ٹین مائنس سکسٹین پھر اس کا اسکوائر لے رہے ہیں پلس ٹویلو مائنس سکسٹین اس کا اسکوائر اینڈ سو فورتھ یعنی ہر ویلو کو مین سے نکال کے اس کا اسکوائر اور پھر اس کو جب اسکوئرس آ جائیں ان کا سم اور این مائنس ون یعنی ایٹ مائنس ون سیون پہ ڈیوائڈ ہوگا تو یہ مینولی کیلکولیشن بھی آپ کو دکھائی گئی ہے ادھر اور یہ لکھ کے آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ کیسے یہ ہر ویلیو کو مین سے آپ نوٹ کر رہے ہیں مائنس کیا جا رہا ہے اور degrees of freedom you can see eight minus one اور جواب آ رہا ہے four point two four two six so quick review ہم نے سیکھ لیا کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیسے کیلکولیٹ ہوتی ہے standard deviation basically is square root of variance اور ویریئنس کیسے کیلکولیٹ ہوتی ہے کہ ہر ویلو کو مین سے مائنس کریں اس کو اسکوائر کریں اس کا اور جتنی بھی آبزرویشنس ہیں ان سب کے یہ ڈیویشن اسکوائرس ان کو سم کر کے تو سیمپل کا جو ٹوٹل نمبر ہے اس کو اس میں سے ایک مائنس کر کے اس پہ ڈیوائڈ کر دیں تو یہ جب آپ ود آؤٹ اسکوئر روٹ کریں گے تو وہ ویریئنس ہوگی اور اگر آپ وہی calculation under root square root لیں گے تو وہ اسٹینڈرڈ ایویشن ہوگی تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اسٹینڈرڈ ایویشنس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے آپ کے پاس ایک ڈیٹا رے ہے جس میں آٹھ observation starting with ten and ending with twenty four اس کا مین نکالا گیا دیٹ از سکسٹین پھر آپ نے ادھر دیکھا فارمولا لکھا ہوا ہے اس فارمولے کو اپلائی کر کے تو standard deviation for the sample جو نکلا وہ four point four two four two six نکلا اور پاپولیشن کا کی standard deviation three point nine six eight six نکلی اور اس کا ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ value for the standard deviation is larger for data considered as a sample تو یہ پوائنٹ بریف سا اس پہ ایک آبزرویشن میں کرنا چاہوں گا کہ وہ ڈگریز آف فریڈم کا یہاں پہ اصل میں ڈفرینس اب آ رہا ہے کہ سیمپل کے کیس میں ہم نے این مائنس ون لیا یعنی حالانکہ اسی پاپولیشن کو آپ نے نوٹ کیا it is the same array which we are using as a sample and also as the entire population تو عام یعنی فرق آپ نے دیکھا کہ وہی ارے جب ایز سیمپل ہم نے لیا تو اس کا جواب تھوڑا سا زیادہ آیا وہ ڈگریز آف فریڈم کی وجہ سے تو یہ کریکشن یہ دکھایا جا رہا ہے سمجھایا جا رہا ہے کہ سیمپل کی کریکشن اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی اس طرح سے کی جاتی تو آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلیں یہ پھر ایک اور یہاں پہ آپ کو تین ڈیٹا سیٹس دکھائے جا رہے ہیں ڈیٹا اے ڈیٹا بی اور ڈیٹا سی اور پھر مین آپ نوٹ کریں جو دلچسپ بات یہاں نظر آ رہی ہے کہ ہر ڈیٹا سیٹ کا مین ایک ہی ہے that is fifteen point five data A کا بھی یہی ہے ڈیٹا بی بھی وہی ہے اور ڈیٹا سی بھی ایگزیکٹلی exactly وہی ہے لیکن نوٹ کریں کہ standard deviation of data A is 3.338 اور ڈیٹا بی کی اسٹینڈرڈ ایویشن از 0.9258 اور ڈیٹا سی کی آپ دیکھ رہے ہیں اسٹینڈرڈ ایویشن 4.57 ہے تو کیا اسے ہم نے سیکھا ڈسکس کریں کہ تین ڈیٹا سیٹس اور ان کی چونکہ لوکیشن آپ نے نوٹ کیا کہ لوکیشن کی وجہ سے اسپریڈ آف ڈیٹا جہاں پہ بہت زیادہ تھا وہاں پہ اسٹینڈرڈ ایویشن کی ویلو ہائی ہوئی اور وہ ایکسپلینیبل بھی ہے چونکہ اسٹینڈرڈ ایویشن ہر آبزرویشن کو جب مین سے آپ اس کی ڈیویشن نکال کے اسکوائر کرتے ہیں اور ڈگری آف فریڈم سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو پھر وہ ویلو نکلتی ہے تو یہاں سے ہمیں ایک فرسٹ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی کہ جب اسٹینڈرڈ ایویشن کی ویلو زیادہ ہوگی تو اٹ مینس کے ڈیٹے کا اسپریڈ بہت زیادہ اور جب اسٹینڈرڈ ایویشن کی ویلو کم ہوگی تو اسے ہمیں پتا لگے گا کہ ڈیٹے کا اسپریڈ کم ہے اور یہ آپ نے دیکھا کہ ڈیٹا بی میں اسٹینڈرڈ ایویشن اس وجہ سے کم ہے کہ ڈیٹا کا اسپریڈ بہت کم ہے تو آئیے اگلی سلائڈ دیکھیں ایک اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ میجر آف ریلیٹو ویریشن یعنی آپ نوٹ کریں کوفیشنٹ آف ویریشن ہے اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ this is a measure of relative variation اور پرسنٹیج میں یہ ہوتی ہے shows variation relative to mean use to compare two اور مور گروپس اور اس کا فارمولا اور یہ سیمپل کے لیے کیا جاتا ہے کوفیشنٹ آف ویریشن تو سیمپل کا مین کے ساتھ یعنی اسٹینڈرڈ ایویشن سیمپل کی standard deviation divided by the mean of the sample multiplied by hundred تو یہ آپ کو ایک کوفیشنٹ آف ویریشن ملتا ہے یہ بڑی یوزفل قسم کی کیلکولیشن ہے اور اس کا استعمال جب آپ دو یا زیادہ گروپس کو کمپیئر کر رہے ہیں ڈیٹا کے وہاں پہ یہ آپ کے لیے بڑا کام آتا ہے تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں یہاں آپ کو ایگزامپل دکھائی جا رہی ہے کوفیشنٹ آف ویریشن کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے تو دو اسٹاکس ہیں جن میں ایک کی average price last year fifty rupees تھی اور اسٹینڈ ڈیویشن واز فائیو دوسرا اسٹاک ہے B average price was hundred deviation was five تو coefficient of variation stock A کا ٹین پرسینٹ ہے اور اسٹاک بی کا فائیو پرسینٹ ہے یعنی آپ دیکھیں کہ اس سے آپ کو کیا اندازہ ہوا تھوڑی سی بات کریں کوفیشنٹ آف ویریشن نے آپ کو ایک آئیڈیا دیا کہ جہاں پہ اس کی ویلو زیادہ ہے تو اصل میں ڈیفائن ہم کر رہے ہیں standard deviation divided by the mean جب ایک ڈسٹریبیوشن بنائی جائے گی ڈیولپ کی جائے گی تو اس کے سینٹر میں جب مین کی ویلو آئے گی اور اس کے رائٹ right سائڈ پہ جو ویلوز ہوں گی اسٹینڈرڈ ڈیویشنس پلس سائڈ پہ اسٹینڈرڈ ڈیویشنس بڑھتی ہیں اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن لیفٹ سائڈ پہ مائنس ہوتی ہے تو یہ ڈسٹینس ہے اسٹینڈرڈ ایویشن کا ان ریلیشن ٹو دا مین جو کہ آپ نے ڈیوائڈ آپ کر رہے ہیں اسٹینڈرڈ ایویشن کی ویلو مین پہ آپ نے ڈیوائڈ کی تو اٹ مینس کہ اگر اسٹینڈرڈ ایویشن کی ویلو کم ہے دیٹ مینس کہ data is closer to the mean اور صاف ہے کوفیشنٹ آف ویریشن پھر زیادہ ہوگا تو زیادہ coefficient of variation higher value clearly indicates that there a large variation in prices or whatever you are studying. تو اس کیس میں حالانکہ وہ فرسٹ جو شیئر تھا اس کا وہ فائیو روپیز ٹرمس میں تو اتنا نہیں تھا لیکن آپ نے نوٹ کیا کہ coefficient to variation with reference to the mean was higher for stock A تو یہ بھی ایک بڑا اہم میئر ہوا جس سے ہمیں ڈیٹا کی ڈسپرشن سمجھنے میں بہت مدد ملے گی تو آئیے اگلی پہ چلتے ہیں shapes describe how data distributed measures of shape یہ آلریڈی ہم بڑی ڈیٹیل سے کر چکے ہیں اور یہ سارے this just a reminder for you پھر یہ ڈسپرشن آف ڈیٹا یعنی مین ڈیویشن اباؤٹ مین کیسے ورک آؤٹ ہوتی ہے یعنی یہ طریقہ یہ وہی ہے سم اب کر رہے ہیں لیٹ می ایکسپلین پوائنٹ کہ پہلے ہم نے ویریئنس کی بات کی یعنی اسکوئر آف ڈیویشن پھر ہم نے بات کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی کہ یہ جب آپ آپ نے ورک آؤٹ کر لیا ویریئنس کو تو اس کا square root gives you the standard deviation اب بات ہو رہی ہے ڈیویشن اونلی یعنی یہ صرف ڈسٹینس کتنا ہے ڈیٹے کا with reference to the mean یہ ویریشنس ہوتی ہیں یہ بیسیکلی وہ اسکوئر کرنے کی بجائے simple deviation with respect to the mean calculate کیا جا رہا ہے اور اس کو جب نمبر آف آبزرویشن پہ ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تو وہ آپ کے پاس یہ ویلو آ جاتی ہے اس قسم کی ڈیویشن آپ you can work out even with reference to the medium یہ آپ کا reference point it's up to you how you want to calculate it تو آئیے سلائڈ پہ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے ڈسکرائب کیا گیا کہ پہلے مین ڈیویشن اباؤٹ مین ہے اور وہ کیا ہے کہ value observation minus the mean اس کے سم کو آپ نے این پہ ڈیوائڈ کرنا ہے پھر گروپ ڈیٹا کی بات ساتھ ہی ہو رہی ہے let me refresh your memory کہ گروپ ڈیٹا کیا کہ ایک تو ریز تھیں جہاں پہ انڈیویجل آبزرویشن تھیں لیکن اگر رینجز دیے ہوئے ہوں اور بتایا گیا ہو کہ between ten and twenty observation frequencies fifteen and twenty to thirty the frequencies twenty and so forth تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو گروپس آف ڈیٹا کی فریکوینسی دی جا رہی ہے تو یہ ایک جہاں بھی جب آپ کیلکولیشنس کریں گے مین کی یا میڈین کی تو وہاں پہ یہ رینجز اس طرح سے آپ کو کئی سچویشنس میں ملیں گے اس قسم کے ڈیٹے کو گروپڈ ڈیٹا کہا جاتا ہے یہ پہلے میں ایکسپلین کر چکا ہوں but I am refreshing your memory right now آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں mean deviation about median exactly similar as the mean deviation about the mean group data کی بات دوبارہ کہ mean deviation about the mean for group data کیسے ورک آؤٹ ہوتا ہے کہ آپ یہ کرتے ہیں کہ ہر گروپ کے لیے جو اس کی ویلو ہے اس کو مائنس کرتے ہیں مین سے یعنی ایکس آئی یا انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے تو یہ ویلو کہاں سے آ گئی let me explain this point کہ جب انٹرولس دیے ہوتے ہیں مسن ٹین ٹو ٹوینٹی تو اس کا پھر مڈ پوائنٹ ایز ایکس استعمال ہوتا یعنی گروپ ڈیٹا میں فریکوینسی اور ایکس کی value is always the mid point of the class interval جیسے اس ایگزامپل میں دس سے بیس کا مڈ پوائنٹ ففٹین بنتا ہے تو ففٹین کو ہم فریکوینسی سے ملٹیپلائی کریں گے تو اس فارمولے میں بھی آپ نے دیکھا کہ فریکوینسی آف دی انٹرول کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں ود دا ڈیویشن پھر سم کر رہے ہیں اور پھر ٹوٹل فریکوینسی یعنی all the frequencies added together for each interval اس کو ہم کہہ رہے ہیں سم آف آل فریکوینسیز تو یہ اس قسم کی ڈیویشن کی calculation whether you do it for the mean اور you do it for the medium it's exactly similar یعنی فرق اتنا ہے کہ ایک کیس میں مین کو سبٹریکٹ کیا جا رہا ہے اور دوسرے کیس میں میڈین کو سبٹریکٹ کیا جا رہا ہے تو آئیے نیکسٹ پہ چلیں اب بات یہاں پہ ڈسپرشن کی تو ختم ہو گئی اور نیا ٹاپک ہمارا شروع ہو رہا ہے کو ریلیشن تو let me refresh your memory about correlation little bit آپ کو یاد ہوگا ہم نے کئی ایگزامپلس کی تھیں کو ریلیشن کی شروع میں میں نے آپ کو سمجھایا تھا right in the first lecture کہ ویریبلز آپس میں کوریلیٹ کرتے ہیں اور اس پروسیس کو سمجھنے کے لیے جو انالیس کیا جاتا ہے وہ کو ریلیشن ہوتا ہے تو اب ہم یہ نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں کو ریلیشن کو کیسے ورک آؤٹ کرنا ہے in this lecture in the next lecture پھر ہم line fitting which is again link to correlation دو لیکچرس میں ہم نے وہ اسٹڈی کرنا ہے اینڈ اندر ٹو لیکچرس اس میں ہم ٹائم سیریز اور ایکسپرینشیل اسموتنگ بھی ہم نے اسٹڈی کرنی ہے تو اب یہ بڑا انٹرسٹنگ اور ایکسائٹنگ ٹاپک ہمارا شروع ہو گیا کو ریلیشن کیسے ویریبلز آپس میں کو ریلیٹ ہوتے ہیں یہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے انالیس کرنا جب یہ اسکیٹر ڈائگرامس بنتی ہیں انالیسس کیا جاتا ہے اور یہ پروجیکٹس میں ہسٹوریکل انالیسیز میں فور کاسٹنگ میں آپ نے یہ ریگریشن ماڈلس استعمال کرنے ہوتے ہیں تو یہ بڑا دلچسپ یہ سبجیکٹ ہے کوریلیشن انالیسس ریگریشن انالیسس یعنی اس کا مین نام تو ہے ریگریشن انالیسس اس میں پھر یہ سب ٹاپک ہے کوریلیشن کا تو let's go back to the slide and see how correlation has been defined تو اس میں یعنی مختلف باتیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان کا پہلے ذکر ہے types of regression models discuss ہوگا how to determine the simple linear regression equation کیسے کی جاتی ہے پھر measures of variation in regression and correlation کیسے ہوتے ہیں and and then of regression correlation یہ بڑی امپورٹینٹ باتیں ہیں سب جو یہاں پہ جن کا ذکر ہو رہا ہے تو we are going to discuss all these aspects of correlation آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں کوریلیشن میں اور باتیں بھی ہیں جیسے ان میں ایک ایسپیکٹ ہے ریزیڈیول انالیس یہ کیلکولیشن جب ہم کریں گے تو وہاں ہمیں پتا لگے گا کہ کیلکولیشن میں ریزیڈیوز جب آپ یہ ریزیڈیول آپ کو یاد ہوگا ایلیمنٹری میتھمیٹکس میں بھی جب آپ ڈویژن کرتے ہیں تو ریزیڈیوز بچ جاتے ہیں میں اگر پندرہ کو چار پہ تقسیم کروں تو باقی کیا بچے گا یہ ریزیڈیول ہے تو یہ انالیس میں اس ٹائپ کی باتیں کہ کون سی ریزیڈیول ٹرمز بچ جاتی ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنا پھر یہاں دوسرا ذکر ہو رہا ہے انفرنس اباؤٹ دا سلوپ یعنی یہ ڈائریکٹلی سلوپ کا یہاں ذکر آ گیا لیٹ می ایکسپلین دس کہ کو ریلیشن میں ڈیٹا بیسکلی جب پلاٹ کر کے لائنس ڈرا کی جاتی ہیں اس کا ریگریشن اینالیس کیا جاتا ہے ریگریشن ماڈل اسٹریٹ لائن اگر ہے تو وہاں پہ لائن کی جو سلوپ ہے وہ as I explained earlier to you کہ انٹرسپٹ کے بعد لائن کا ایک سلوپ بنتا ہے کہ جس میں for every unit on the Y axis یہ خاص ویلیو ایکس ایکسس پہ چینج ہوتی ہے اس ریٹ آف چینج کو سلوپ کہا جاتا ہے تو یہ وہ ذکر آ گیا اس کا چونکہ فارمولے میں بھی یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے سلوپ جیسے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ریفرنس دیا تھا A plus B X equation جس میں B A intercept of the equation اور B slope of the equation یعنی اسٹریٹ لائن جو ہے اس کا سلوپ بی سے ریفلیکٹ ہوتا ہے تو یہ ریفرنس وہ ہے تو آئیے سلائیڈ پہ واپس چلیں ایسٹیمیشن آف ویلوز کیسے کی جائیں گی پرڈکٹ ہم نے کرنا ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کہ جب آپ کے پاس ایک ریگریشن اکویشن آ گئی فارمولا آپ نے ڈرائیو کر لیا اب آپ فور کاسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں what you do is you just insert the future values of the variables مثلاً اگر اسٹریٹ لائن اکویشن ہے اور جب آپ نکل رہا ten plus twenty one X تو اس اکویشن میں all you need to do is to insert value of X so ہر سال کی جو ایکس کی ویلو ہے اس کو آپ انسرٹ کرتے جائیے تو وائی کی ویلو نکلتی آئے گی تو یہاں پہ یہ it's not as simple let me point out لیکن the concept is equally simple کہ جب آپ پروجیکشن کر رہے ہیں تو کیسے اس اسٹریٹ لائن اکویشن کو آپ نے استعمال کر کے یہ کیلکولیشن کرنی ہے یہ وہ یہاں پہ ریفرنس دیا جا رہا ہے تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلتے ہیں pitfalls in regression and ethical issues ان پہ تھوڑی سی بات ہو جائے چونکہ یہ ڈیٹیلڈ انالیس شاید ہم نہ کریں اس میں پٹ فالز کا ذکر ہے اس میں خاص طور پہ وہ باتیں جو میں نے آپ کو ایکسٹریم ویلیوز کے بارے میں اور ایررز کے بارے میں بتائیں کہ پٹ فال سب سے بڑا تو یہی ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹا ٹھیک طرح سے نہ کریں یعنی ڈیٹے کو ویلیڈیٹ نہ کریں دوسری بات پٹ فال کیا ہوتا ہے کہ سیمپل ریپرزینٹیو نہیں ہے سیمپل از ٹو اسمال ہم نے without thinking without planning proper sample ہی ڈرا نہیں کیا تو اوبیسلی جب وہ ریزلٹ آپ پلاٹ کریں گے اس کا ریگریشن ماڈل بنائیں گے تو the result will be as bad as the data extreme values errors in data entry یہ ساری باتیں جو ہیں یہ پٹ فالس ہیں گڑے میں گرنے کی بجائے بچا جائے یہ پٹ فال اور دوسری بات کہ ایتھیکل ایتھکس ریگریشن میں کہاں سے آ گئے ایتھکس کیا ہوتا ہے کہ اخلاقی اقدار کیا ہیں تو ethics and regression modelling equations میں کیسے آ گئے تو اس میں اس طرح سے ہے کہ ڈیٹا جو آپ یوز کر رہے ہیں یا جس طرح سے آپ لوگوں کو جنہوں نے اس ریگریشن ریزلٹس کو یوز کرنا ہے یا جنہوں نے آپ کی پروجیکشنز پہ اپنے بزنس کو بیس کرنا ہے اور other countries who are going to use your forecast for their planning donors ہیں there are so many people who may be affected اور آپ نے بڑی ایک نان سیریس طریقے سے اپنا ریگریشن انالیسس کر کے بالکل الٹ پلٹ ڈیٹا جنریٹ کر دیا اور فور کاسٹ بھی بنا دی جو بالکل بعد میں پتہ لگے گا غلط ہے تو یہ ایتھیکل نہیں ہے دس از یہ کوئی یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے یعنی اس کو وہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایتھیکل نہیں ہے کہ یہ ایتھکس بزنس ایتھکس میں بھی نہیں آتا اور ویسے بھی یہ even in normal human ethics میں بھی یہ نہیں آتا کہ آپ غلط قسم کا انالیسس کر دیں اور یہ کیوں پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے اس لیے کہ many people are doing it مسن companies may be in real trouble companies میں be misleading their customers misleading their shareholders تو یہ بڑا اہم ایک ایریا ہے یہ سوچ طلب باتیں ہیں اور اس ان لیکچرس میں میں اس پہ اور ڈسکس تو نہیں کروں گا but let it suffice and a reminder to all of you کہ جب آپ ریگریشن انالیس کریں تو اس کو بڑا ریسپانسبلی ہم نے کرنا یعنی ڈیٹے کو ہم نے بہت رسپانسبلی کلین اپ کرنا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور کسی قسم کا ریزلٹ ہم نے فیبریکیٹ نہیں کرنا یہ بھی ایک بات ہے بھائی دبے کہ آپ ڈیٹا لے کے آئے ریگریشن ماڈل آپ نے سوچا تھا اسٹریٹ لائن ہے اور ڈیٹا شو کر رہا ہے کہ یہ تو ایکسپونینشل کرو یہاں سے بنتی ہے تو آپ اس ایکسپونینشیل کرو چونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیسے ریگریشن ہوتا ہے ایکسپونینشیل کا آپ تو اسٹریٹ لائن صرف کر چکے ہیں تو آپ نے کیا کیا کہ اسٹریٹ لائن کو ہی لے کے تو سارا ریگریشن کر کے ساری فور کا اسٹریٹ لائن پہ بیس کر دی this will be most unethical تو آئی ایم ریمائنڈنگ یو کہ اس کو یہ بڑا اہم چونکہ سبجیکٹ ہے اور بہت بڑے بڑے نیشنل پروجیکٹس اس پہ بیس کیے جاتے ہیں انڈسٹریل پروجیکٹس جتنی پروجیکشنز فیوچر کی ہوتی ہیں وہ ساری اسی ٹائپ کے ریگریشن انالیس کے بیس پہ ہوتی ہیں so please be very careful in in collecting the data in selecting the samples in doing the analysis in removing the extreme values تو یہ وہ ریفرنس ہے جو آپ کو یہاں پہ دیا جا رہا ہے تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں کو ریلیشن پھر کیا ہے کہ it measure the strength of the association let me explain this point here briefly correlation کا ایک میئر ہے جو فردر ہم دیکھیں گے بعد میں کو ریلیشن کو ایفیشنٹ اس کو کہتے ہیں اور اگر دو ویریبلس آپس میں ان کا پرفیکٹ ریلیشن شپ ہو تو یہ کو ریلیشن فیکٹر جس کو آر اسمال آر کہا جاتا ہے اس کی ویلو ون ہوتی ہے اور یہ پرفیکٹ کو ریلیشن اگر ہو تو آل points will then lie on your straight line تو ہنڈریڈ پرسینٹ اٹ مینس کے ایسوسیشن ہے بٹوین دا ٹو ویریبلس اب اگر let's say the points are not on this line تو اٹ مینس کہ وہ لائن کے ارد گرد ہوں گے کلسٹر کی شکل میں کچھ points on the line remaining around the line اگر وہ if most of the points are close to the line then this correlation کو ایفیشنٹ از ویری ہائی اور اس کی ایگزامپلس یہ کئی پروجیکٹس پہ میں دیکھ چکا ہوں کہ point eight two point nine یا ایون پوائنٹ نائن فائیو کی کوریلیشن مل جاتی ہے یعنی very strong association between variables اب اگر بعض ویریبلز ایسے ہیں جن کا آپس میں خاص ریلیشن نہیں ہے مثلا آپ ریلیٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل پرائسز کو with price index in Pakistan تو نیچرلی یہ تو بڑے انریلیٹڈ قسم کے ویریبلس ہیں ان میں ہو سکتا ہے کہ خاص حد تک ریلیشن ہو but generally degree of association between these two variables will be very low تو آئیے واپس سلائڈ پہ چلیں پرپز آف ریگریشن اینالیس کیا ہے regression analysis use primarily to model causality and provide prediction اس کو ایکسپلین کرنا ضروری ہے کوزیلٹی کیا ہے یہ نکلا ہے cause causing something causing things to happen causality یعنی یہ ناؤن ہوا کہ ایونٹس کا ہو جانا کوزیلٹی یعنی ایک فیکٹر کی وجہ سے دوسرے فیکٹر کا ہو جانا مثال کہ پرائس انڈیکس بڑھ رہا ہے چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا کہ salaries will have to be increased eventually جو کہ لوگوں کا گزارا نہیں ہوگا تو یہ ہے کوزیلٹی ان ایکشن کہ آپ نے جب یہ پرائسز جو فیکٹرز بھی جنہوں جن کی وجہ سے پرائسز بڑھی تو انہوں نے they caused increase in salaries eventually similarly you ہر فینامنا ہر ایریا میں causality is always there action کوئی آپ لیتے ہیں ریئیکشن ضرور ہوتا ہے دیٹ از کوزیلٹی تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ماڈل کیسے کرنا ہے اس کو کو اور دوسرا ہاؤ ٹو پرڈکٹ یعنی فور کاسٹ جو کرنی ہے predict the values of a dependent variable based on values of at least one independent variable اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے کہ یہاں پہ دو باتیں ہو گئیں کہ ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے دوسرا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے مثلا لوگوں کا اسپینڈنگ کتنے پیسے لوگ خرچ کریں گے انکم کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اگر لوگوں کی انکم بڑھ رہی ہے تو صاحب آ ہے they will spend more money these two things ان میں سے انڈیپینڈنٹ کیا ہوا یعنی جو دوسرے پہ اثر نہیں اثر انداز نہیں ہو رہا تو آبویسلی اسپینڈنگ پہ انکم اثر انداز ہو رہی ہے in other words spending is a dependent variable اور income is an independent variable تو یہ جتنا بھی ریگریشن ہے اس میں always there is one independent variable and one dependent variable تو آئیے سلائڈ پہ چل کے دیکھیں اور کیا تو اس میں predict the values of a dependent یعنی response variable based on values of at least one independent اور پھر بتایا جا رہا ہے ایکسپلینیٹری ویریبل اس کو فردر کہا جا رہا اور پھر نیکسٹ اس کا مقصد کیا ہے explain the the effect of independent variables on the dependent variable یہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ کیسے ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل سے there is a change in dependent variable اب فردر تھوڑا سا اور ادر ایسپیکٹس آف ریگریشن کے کو ریلیشن انالیس کیسے استعمال ہوتا ہے measure of association between between numerical variables. اس پہ تھوڑی سی بات آئی آلریڈی ایکسپلینڈ وہ اسٹریٹ لائن والا اراؤنڈ دا اسٹریٹ لائن کس طرح سے وہ پوائنٹس ایگزیکٹلی اسٹریٹ لائن پہ اگر ہوں تو کو ریلیشن پرفیکٹ ہے تو یہ وہی بات اب یہاں ہو رہی ہے تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں no causal effect is implied یہ بڑا اہم نقطہ ہے اس کو پہلے تو سمجھا جائے کہ سلیز اردو میں کیا ہے کہ نو کازل افیکٹ یعنی کسی قسم کا اثر جو ہے وہ نہیں یہ بتایا جا رہا کہ اس سے کچھ چیزیں ایونٹس اکر ہوں گے لیٹ می ایکسپلین دس کہ کو ریلیشن صرف یہ بتاتا ہے کہ بٹوین ویریبلس ایسوسیشن ہے یا نہیں یہ نہیں بتاتا کہ اس ویریبل کی وجہ سے دوسرے ویریبل میں کیا چینج آئے گی پلیز نوٹ اگر ایک اسٹریٹ لائن اکویشن ہے تو دیٹ اسٹریٹ لائن اکویشن ہی بتائے گی کازل ریلیشن شپ کہ کیا فرق ہوگا اگر ہم انکم بڑھائیں گے تو اسپینڈنگ کیسے بڑھے گی یہ وہ ریلیشن شپ بتائے گا لیکن اگر کو ریلیشن کی بات ہو رہی ہے کو ریلیشن انالیس کے between the two variables X and Y اور بڑا ہائی کو ریلیشن ہے تو نیچرلی اب اس سے یہ تو نہیں پتا لگتا کہ اگر ہم انکم کو بڑھائیں گے تو اسپینڈنگ کتنی بڑھے گی سو یہ یہ وہ خاص بات ہے ذہن میں رکھیے correlation only tells you the degree of association it does not tell you any causal relationship any aspect of causal relationship is not explained by the correlation analysis تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں اسکیٹر ڈائگرام سب سے پہلے let me refresh your memory یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں آپ کو میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جب دو ویریبلس آپس میں ریلیٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کا ریلیشن شپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ ان دو ویریبلس کو ایک دوسرے کے ساتھ پلاٹ کیا جاتا ہے اس قسم کے پلاٹ کو اسکیٹر ڈائیگرام کہتے ہیں تو یہ پہلی آپ کی ملاقات ہو رہی ہے ایک اسکیٹر ڈائگرام سے very simple one but nevertheless your first encounter with a scatter diagram تو آئیے اس کو دیکھیں اس میں خاص بات کیا کہ یہاں بڑا چھوٹا سا سیٹ آف ڈیٹا ہے سکس پوائنٹس اونلی تو یہ اسکیٹر ڈائگرام سب سے پہلا انالیس جب کیا جاتا ہے تو اس ڈائگرام کو ڈرا کر کے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس سے نتیجہ کیا نکلے گا تو ان کو ذرا غور سے دیکھیں and try to think in your own minds کہ کیا ہمیں نظر آ رہا ہے یہ خاص بات اسکیٹر ڈائگرام میں کیا ہے and let's discuss this now کہ یہ پوائنٹ آپ نے دیکھے یہ چھ پوائنٹس ہیں ان میں خاص بات یہ ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے آپ کو بھی یقیناً نظر آئے گی کہ کچھ پوائنٹس تھوڑے سے اوپر ہیں اور کچھ نیچے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے یعنی مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک انویزبل اسٹریٹ لائن ان پوائنٹس کے درمیان میں سے گزر رہی ہے یعنی اگر میں یہ ایک کاغذ پہ ڈرا کرتا تو I could take ruler and draw straight line between these points اس طرح سے کہ سارے پوائنٹس اس اسٹریٹ لائن سے ایکول ڈسٹینس پہ آ جائیں یعنی اسٹریٹ لائن کے جو اوپر والے پوائنٹس ہوں ان کا جب میں distance from the line calculate کروں تو وہ distance over the line and below the line ایک دوسرے کے برابر ہو تو اس قسم کا یہ جو ویلیڈیشن ہے کہ آپ لائن ڈرا کر رہے ہیں اور اس طرح سے ڈرا کر رہے ہیں کہ equal distance of point from the line on both sides above and below تو یہ اس قسم کی لائن ریگریشن لائن کہلاتی ہے اور وہ اگر ہم اس لائن کی ایکویشن ڈرائیو کر لیں تو that is our regression equation تو یہ آپ نے دیکھا یہاں پہلا جو اسکیٹر ڈایاگرام کہ اگرچہ وہ اسٹریٹ لائن ہم نے ابھی ڈرا نہیں کی لیکن ہمیں آئیڈیا مل گیا ہمیں کچھ سمجھ آئی کہ ان دو ویریبلس میں آپس میں ریلیشن شپ ہے اور ایک اور بات کہ کو ریلیشن کہ مجھے وہ انویزیبل لائن نظر آ رہی ہے اور مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ میرا کوریلیشن اس کیس میں بہت ہائی ہوگا یہ پوائنٹس جو میں دیکھ رہا ہوں مجھے شک ہے کہ کوریلیشن کوفیشنٹ میں may be between point eight five and nine یعنی اچھا کوریلیشن ہے these points are very clearly correlated with each other degree of association of this scatter plot is very high تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں ٹائپس آف ریگریشن ماڈلس کی بات ہو رہی ہے دو قسم کے ہوتے ہیں یہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ وہ ڈیٹا لیفٹ سائڈ والا پلاٹ ڈیٹا پوائنٹس بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور پھر لائن درمیان میں ڈرا کی گئی ہے and you can see that the points are on equal nearly equal distance on both sides اس کو لیٹ می ایکسپلین دس اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن کا سلوپ انکریز کر رہا ہے یعنی لائن اوپر کی طرف جا رہی ہے اس قسم کے گراف ریگریشن انالیسس جہاں پہ one variable is increasing with reference to the other variable اس کو پازیٹو لینئر ریلیشن شپ کہا جاتا ہے یعنی پازیٹیو ان دا سینس کہ جب ایک ویریبل کی ویلو بڑھ رہی ہے تو دوسرے کی بھی ویلو بڑھ رہی ہے اب یہی بات آپ نیکسٹ گراف کو دیکھیے تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک ویریبل کی ویلو جب بڑھ رہی ہے مثلا ایکس کی ویلو بڑھ رہی ہے تو وائی کی ویلو کم ہو رہی ہے so in other words this is a negative linear relationship تو یہ دو ٹائپس کے ریگریشن ماڈل ہم نے دیکھے linear model obviously there are many other different types of regression models تو آئیے اب اس پہ بات کریں اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ دو قسم کے ریگریشن ماڈل ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پوزیٹو اور دوسرا نیگیٹو ریگریشن انالیس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہم نے اسٹڈی کیے ہیں ابھی ہم نے ایک overview main points regression analysis کے کیا ہیں ان کو کور کیا آج کے لیکچر میں ہم نے اس کے علاوہ ڈفرینٹ میئرس آف ڈسپرشن سب سے اہم اسٹینڈرڈ ایویشن اور ویریئنس کو اسٹڈی کیا پھر ہم نے باکس اینڈ وسکر پلاٹس ایک نیا آئیڈیا بڑا انٹرسٹنگ اینڈ ویری یوزفل اور کیسے وہ ریلیٹ کر رہا ہے to different types of skewed distributions اس کو بھی اسٹڈی کیا کوٹائلس کیسے استعمال ہوتے ہیں کیسے ورک آؤٹ ہوتے ہیں انٹر کوٹائل ڈیویشنس کیا ہیں تو یہ کافی ایکسٹینسو ڈسکشن آج ڈفرینٹ ٹاپکس کی رہی نیکسٹ لیکچر میں ہم کو ریلیشن کو اس پہ ڈسکشن جاری رکھیں گے کس طرح سے کو ریلیشن انالیسس کیا جاتا ہے اس کو ہم اور تفصیل سے دیکھیں گے اگزامپلس دیکھیں گے کیسے کو ریلیشن انالیسس ہوتا ہے آپ کو میں دکھاؤں گا مائکروسافٹ ایکسل میں یہ کیسے ہوتا ہے we are going to look at that also standard deviations کیسے ایکسل میں استعمال ہوتی ہیں اور کیا data analysis capabilities Microsoft Excel میں ہیں جو ہم اس ایریا میں استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اب میں آپ کو پھر ریمائنڈر دے رہا ہوں کہ please work with all these models continue working with Microsoft Excel as pointed out earlier تو اس نوٹ پہ میں اس لیکچر کو کلوز کرتا ہوں اسٹوڈینٹس مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر بھی بڑا آپ کے لیے انٹرسٹنگ رہا ہوگا کئی نئی باتیں کئی کئی نئے کانسیپٹس آج کے لیے اتنا ہی اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے السلام علیکم خدا حافظ